ہماری محترمہ بہن نے چوتھا سوال یہ پوچھا ہے میں خود ایک معلمہ ہوں اور آن لائن تفسیر اور دیگر مسائل فقہ پڑھاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر کے ذریعے سے طالبات کو عقیدت الولا والبرا اور جہاد کی طرف رغبت دلاؤں اس کی فرضیت سمجھاؤں مجھے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ مجھے رہنمائی فرمائیں کہ عقیدت الولا والبرا کے لیے کس کتاب کو منتخب کروں ہم مدارس میں عقائد تو پڑھتے ہیں لیکن میرے پندرہ سالوں میں میں نے الولا والبرا کا نام نہیں سنا اور یہی کچھ حال موجودہ طالبات اور معتقدین کا ہے جو مجالس الابرار سے یعنی نیک لوگوں کی مجالس سے جڑتے ہیں جب تک عقیدت الولا والبرا نہ سمجھیں گے اس وقت تک جہادی عقیدہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس سلسلے میں ہم نے محترمہ معلمہ صاحبہ کو چند ایڈریس روانہ کیے تھے جن میں عربی میں الولا والبرا کے سلسلے میں کتابیں موجود ہیں ہمارے شیخ حضرت ایمن گواہری حفظ اللہ تعالی کی کتاب ہے الولا والبرا عقیدت موجود و واقع مفقود نام میں شاید مجھ سے کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے مقصد یہ کتاب انہوں نے الولا والبرا کے عقیدے کے سلسلے میں لکھی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شیخ ایمن بواہر حفیظہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے اب تفاصیر میں جو الولا والبرا کے سلسلے میں آیتیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے ہندوستان میں جس وقت یہ ترک موالات کی تحریک چلی تھی اس وقت سبحان اللہ ہمارے علماء نے حتیٰ کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی مصنوعات کو استعمال کرنا تک چھوڑ دیا تھا اور وہ سفید ململ کے کپڑے پہنا کرتے تھے جو ہندوستان کی ایجاد تھی اس حد تک ہمارے علماء جو ہے الولا والبرا پر عمل کیا کرتے تھے بس افسوس ہے کہ ہمارے مدرسوں میں اور خود میں بھی انہی مدرسوں کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں عقیدے کی کتابیں زیادہ پڑھائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے جیسے کہ بہن فرما رہی ہیں کہ پندرہ سالوں میں میں نے کبھی الولا والبرا کا نام تک نہیں سنا حالانکہ یہ کتاب و سنت میں موجود ایک عقیدہ ہے اور اللہ کا شکر ہے الحمد ہم نے شیخ ابو مصعب سوری صاحب کی کتاب سے الولا والبرا کے عقیدے کے سلسلے میں کافی مفصل درس اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا ہے بلکہ زمیمہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ریکارڈ کروایا الحمد وہ اب شائع ہو چکا ہے اس لیے میرے خیال میں اس سوال کے سلسلے میں زیادہ تفصیلی جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے جو دروس الولا والبرا کے سلسلے میں پیش کیے گئے تھے انشاءاللہ اللہ وہ کافی ہوں گے اللہ تعالی ہمیں الولا والبرا یعنی اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی کے اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بہن نے پانچواں سوال یہ کیا تھا الغرض تبلیغ جہاد کرنے کے لیے رہنمائی فرمائے تبلیغ جہاد کے لیے ہم اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہی کہیں گے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے جو فرمایا ہے من رآ من کو من کرن فلی غیر ہو بھی فعل لم یستط فبلسانی فعل لم یست قلبی وزال اضعف المان ہمیں جہاد بلیت بھی کرنا چاہیے جہاں اس کی قدرت ہو اور ہمیں جہاد بل لسان بھی کرنا چاہیے زبانی جہاد جہاں اس کی قدرت ہو اور جہاں ان دونوں کی قدرت نہ ہو تو دل میں کم از کم اتنا عزم اور ارادہ تو رکھنا چاہیے اور جب بھی اللہ تعالی مجھے صلاحیت اور قدرت عطا فرمائیں گے میں منکرات کے خلاف لڑوں گا تو اس وقت یہ انٹرنیٹ کا جو شعبہ ہے یقیناً یہ تو ایک جال ہے نا اور اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں ہمیں اس انٹرنیٹ نام کی جو چھری ہے دو دھاری چھری ہے یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں جتنا بھی ہو سکے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور مجاہدین کون ہوتے ہیں جہاد کے اہداف کیا ہیں اور مجاہدین کے اہداف کیا ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کیچڑ اچھالی جا رہی ہے وہ مجاہدین اور جہاد کے خلاف ہے اس لیے کہ کچھ مسلمان تو وہ ہیں جن کو کوئی خبر ہی نہیں ہے جن کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان مسائل سے بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے ذاتی معاملہ ہے کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے یاد کرے کرے نہ کرے نہ کرے اپنا اپنا کام ہے پرائیویٹ معاملہ ہے اور بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو کہ یہ جمہوری طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں اب ان کو آپ کیا کہیں گے جمع تفریق کر کے آخر میں یہ بیچارے مجاہدین رہ جاتے ہیں جن کو کفار نے اور جاہل اور نادان قسم کے مسلمانوں نے اپنا ہدف تنقید اور نشانہ بنایا ہوا اس لیے ہمیں اپنے متعلقین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ جہاد جو ہے یہ تمام اعمال کا پہرے دار ہے یہ مجاہدین جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے دین عزت و ناموس جان مال اور عقل ان سب کے محافظ اور پہرے دار ہیں یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ یہودی اور نصرانی اور ان کے ایجنٹس یہ جہاد اور مجاہدین سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہیں آگ بارود نفرت و غصہ میڈیا سب چیز وہ اس وقت جہاد اور مجاہدین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یعنی کفار مسلمانوں خصوصاً مجاہدین کے خلاف برملا نفرت کا اظہار کرتے ہیں اگر مسلمان بھی ان بیچارے مجاہدین کے ساتھ ایک نہ ہوں نیک نہ ہوں بلکہ ان کے اہداف و مقاصد کو نہ سمجھتے ہوں اور وہ بیچارے کیوں اپنے گھروں سے در بدر ہوئے اس کو نہ سمجھتے ہوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس لیے ہمیں جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میدان میں نکلنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو سکی ہے کم از کم اتنا تو کریں کہ ان مجاہدین پر جو کیچڑ اچھالی جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں مجاہدین کا اور جہاد کا جو صحیح رخ ہے اور ایک حسین و جمیل چہرہ ہے اسے دکھانے کی کوشش کریں الحمد مجاہدین نے جو قربانیاں امت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اور ان کی تائید و تعاون کے لیے اور مدد و نصرت کے لیے پیش کی ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے اور ظاہر ہیں سب کو معلوم ہے یہی تو وجہ ہے کہ کفار ہر قسم کے لوگوں سے گزارا کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ مل بیٹھتے ہیں لیکن جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑے دشمن جو ہیں یہ مجاہدین ہیں اور یہ جو ہمارے دروس ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری امت جو ہے یہ مجاہد بن جائے تو ہماری پوری امت جو ہے یہ جہادی عبادت کو قبول کرے اور اس کام میں عملی طور پر لگ جائے چاہے یہ جہاد مالی ہو چاہے یہ جہاد سیاسی ہو چاہے یہ جہاد زبانی ہو چاہے یہ جہاد جسمانی ہو بدنی ہو جس طرح بھی ہو ہمیں اس جہاد میں شریک ہونا چاہیے اور اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے پوری امت کو پوری امت کو ہمیں دعوت دینی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین